حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ میرے سر کے بال نہ ہونے کے برابر ہیں تو کیا میں جعلی بال لگا سکتی ہوں انہوں نے فرمایا نہیں وہ کہنے لگے کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا کتاب اللہ میں پائی ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہے اور میں اسے کتاب اللہ میں بھی پاتا ہوں پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک